حضرت ابو الحوث کے والد محترم سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے خراب سی حالت میں دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کیا تیرے پاس کچھ مال ہے میں نے عرض کیا ہر قسم کا مال اللہ تعالی نے مجھے دے رکھا ہے آپ نے فرمایا تیرے پاس مال ہے تو تجھ پر نظر بھی آنا چاہیے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو چھیانوے